بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسل وسلم نبينا وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم دوستان گرامی ہماری اس نشست میں جس موضوع پر کلام کرنے کا ارادہ ہے اس کا نام ہے مسئلہ خطا میں عرفان شاہ کی گستاخی ہیں اور یہ جو نام ہے یہ مسمہ کے بالکل مطابق ہے خطا کے مسئلے میں اس نے چاہے تعصب اور اعناد سے یا جہل اور فساد سے کلام کیا ہے بہرحال اس کا کلام گستاخیوں پر مبنی ہے اور گستاخیاں بھی معاذ اللہ معاذ اللہ کسی چھوٹی موٹی شخصیت کی نہیں ہے بعض تو ایسی ہیں کہ جن کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے اور بعض ایسی ہیں کہ جن کا تعلق سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے استغراق اور احاطہ مقصود نہیں ہے اس کے دو کلپ سنے ہیں ان دو کلپوں میں سے یہ چند باتیں نکال کر اور ناچیر نے یہ موضوع ترتیب دیا ہے دو کلپ اس کے ایک کلپ ہے قصور شریف ضلع قصور شہر قصور بابا بلے شاہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں حضور سیدنا خواجہ دائم الحضوری قصوری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عرس شریف کے موقع پر یا عرس سے آگے پیچھے بارہ ان کی درگاہ شریف پر ایک جلسہ ہوا جس کا عنوان تھا عظمت سیدہ فاطمت الزہرا و شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کے اندر اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انتہائی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے جن کی نشاندہی اور وضاحت میں آگے کرتا ہوں دوسرا کلپ تسلیم صابری کوئی ہے اس نے اس کا انٹرویو کیا اور اس کی تاریخ ہے دو تیرہ جولائی دو ہزار بیس کچھ باتیں اس کے اندر ایسی ہیں جن میں علمی طور پر جہالتیں اور جھوٹے دعوے وہ پائے جاتے ہیں ناچیز سب سے پہلے اس کی وہ گستاخی بیان کرتا ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس نے ارتقاب چنانچہ اس کا پہلا جملہ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ طیبہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے مابین احترام اور احانت دونوں کے اندر تصویہ اور مساوات ثابت کرتا ہے اور کہتا ہے اختصار یہ ہے کہ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کہنا اور سیدہ پاک کے بارے میں کہنا کوئی فرق نہیں حالانکہ اس پر تمام امت کا اجماع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہے وہ واجب القتل ہے اور کسی کا گستاخ واجب القتل نہیں ہے اس پر تمام امت کا اجماع ہے باقی کوئی ہے چاہے البیت میں سے ہے چاہے صحابہ میں سے ہے اس کا گستاخ اس کو کافر بھی قرار نہیں دیا جا سکتا اور اس کے گستاخ کو جو ہے وہ واجب القتل بھی قرار نہیں دیا جا سکتا اس پر اجماع ہے یہ اتفاقی مسئلہ ہے اسی وجہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشاہ صحیح روایات سے ثابت ہے طبقات ابن سعد وغیرہ کے اندر تاریخ دمشق وغیرہ کے اندر کہ حضرت صدیق اکبر کو گالیاں دینے والا شخص جب آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور اسی طرح مولا علی کو گالیاں دینے والا شخص مولا علی کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ شخص آپ کو گالیاں دیتا ہے تو آپ نے فرمایا یار یا تو اس کو معاف کر دے اور اگر سزا بنتی ہے تو وہ قتل نہیں بنتا قتل صرف انبیاء کا ہوتا ہے یہ صدیق اکبر کا بھی فتوا ہے اور حضرت مولا علی کا بھی فتوا ہے اور اس پر اجماع امت ہے اب سمجھ آ گئی سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والا سیدہ صدیقہ ماں عائشہ پر تہمت لگانے والا اس کو کافر اور گستاخ کافر واجب القتل اس وجہ سے فرمایا گیا قرآن کی نس آ گئی ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ بی بی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہیں آپ اندازہ لگائیں ذرا اس وجہ سے نہیں علماء نے لکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے اس وجہ سے کہ قرآن کی اس کے متعلق آ گئی ہے تو قرآن کا منکر ہو جائے گا یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تمام آکام جو انبیاء اور غیر انبیاء کے ہیں ان کو برابر کر کے رکھ دینا ہے یہ عجیب اعتقاد ہے یہ کون سی جہالت ہے کیا نام اس کو دیں گے اس پر تمام اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے اتفاق ہے انبیاء علیہ السلام کا حکم باقیوں سے مختلف ہے بس ہاں جی اسی وجہ سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کسی کا قاتل کافر کافر نہیں قرار دیا جا سکتا سوائے نبی کے اگر نبی کا قاتل ہے تو کافر ہو جاتا ہے نبی کے قتل کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے لیکن ان کے علاوہ کسی اور کو قتل کرنے سے جب تک کہ وہ ناجائز سمجھے نبی کا قتل ناجائز بھی سمجھے تو کافر ہے دوسروں کا قتل جب تک حرام سمجھتا ہے تو فاسق فاجر ظالم ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا یہ اعتقاد میں شامل ہے ہمارا اس پر اتنے حوالہ جاتے ہیں کہ نہیں جا سکتے تو یہ تصویر اور مساوات کیا مانا دوسری بات جو اب اس سے بھی بڑھ کر گستاخی ہے نا وہ کیا ہے وہ یہ ہے اور یہ بات کرتے ہوئے پھر وہ متوجہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ بات خاص غور سے سنیں اہل سنت و جماعت کے وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں یعنی اس کے جلسے میں تو کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پھر متوجہ کرتا ہے پھر کہتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں اپنے گستاخ کو تو معاف کر سکتے ہیں سیدہ زہرا پاک کے گستاخ کو معاف وہ بھی نہیں کر سکتے اب یہ لفظ جو ہے نا یہ سب سے بڑی گستاخی اور سری گستاخی اور کفر سری ہے یہ لفظ دیکھیں کہ سیدہ زہرا پاک کے گستاخ کو معاف وہ بھی نہیں کر سکتے اپنے گستاخ کو معاف کر سکتے اس سے جو سری مفہوم نکلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ پاک کے گستاخ کو معاف کرنا ان کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے حضور کے اختیار میں ہی نہیں ہے حضور کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے یعنی سیدہ پاک جو ہیں باللہ من ذالب وہ آپ علیہ سلاد و تسلیم کی شریعت سے خارج ہیں خارجی حکم ہے ان کا کہ آپ اپنے گستاخ کو معاف کر سکتے ہیں لیکن ان کے گستاخ کو نہیں کر سکتے کیوں کہ ان کا حکم جو ہے وہ آپ کی شریعت کے حکام میں سے ہی نہیں ہے تو ایک تو لازم آتا ہے کہ سیدہ خاتون جنت معذ اللہ معذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج ہیں اگر امت میں داخل ہیں تو پھر ہر امتی کے گستاخ کو معاف کرنا حضور کا حق ہے ایک طرف کہنا حضور کلی مختار ہیں اور دوسری طرف کہنا بی بی پاک کے گستاخ کو وہ معاف نہیں کر سکتے تو کلی اختیار کدھر گیا ایک طرف تو یہی لوگ ممبر پہ بیٹھ کر سوال کہتے ہیں نا آپ علیہ السلام مختار کل ہیں جو چاہے کریں تو بی بی پاک کے گستاخ کو وہ نہیں وہ معاف نہیں کر سکتے اس کا تو صاف مطلب یہ نکلا کہ وہ مختار کل ہی نہیں ہے جو گستاخی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ سلاد و تسلیم کو بی بی پاک کے متعلق آجز اور بے اختیار ثابت کرنا ہے یہ گستاخی ہے یہ جملہ جات میں آ رہا ہے نا آپ علیہ السلاط و تسلیم کی ذات شریف کو بی بی پاک کے متعلق آجز بے اختیار ثابت کرنا ہے اور یہ گستاخی ہے یہ سری گستاخی ہے اب اس کے اندر جو کفریات اور لازم ہوتے ہیں وہ بھی ذرا سنیے کہ آپ علیہ السلاۃ و تسلیم بی بی کے صاحبزادی محترمہ جو ہیں ان کا حکم آپ کے لیے اولاد والا نہیں ہے کیونکہ ہر باپ اپنی اولاد کے متعلق اختیار رکھتا ہے پھر خصوصاً رسول کی ذات ہو اور یہ کہنا کہ ان کو اپنی بیٹی کے متعلق اختیار نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اولاد کے جو احکام ہوتے ہیں ان سے خارج کرنا ہے بی بی پاک کو اور یہ وہی نظریہ ہے جو رافضیوں کا کہ وہ الوحیت کا کیونکہ اہل بیت کے متعلق اعتقاد رکھتے ہیں تو اس وجہ سے حضور کے اختیارات سے خارج کیا جا رہا ہے اور اولاد کے حکام سے خارج کیا جا رہا ہے یعنی الوحیت والے احکام ثابت کیے جا رہے ہیں اولاد والے اختیارات جو ہیں احکام جو ہیں ان کی نفی کر کے اگلی بات پھر یہ ہے کہ جس چیز کا اختیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منفی ہو جائے گا تو آپ کیونکہ اللہ کے نائب ہیں تو جب آپ سے منفی ہوگا یہ اختیار تو اللہ سے بھی منفی ہو جائے گا پھر اگلی بات یہ ہے اگلی بات یہ ہے کہ اس میں در حقیقت وہ رافضیت والا عقیدہ ہے افضلیت والا یعنی دوسرے لفظوں پر دوسرے لفظوں میں بی بی پاک کو سید المبیاز کی ذات شریف پر فضیلت دینا اس کا لازمی مفہوم ہے اور یہ نظریہ ان کا ہے کیونکہ وہ لوگ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی علی کو اوپر اوپر مانتے ہیں جس طرح کہ ہم اپنے بیانات میں واضح کر چکے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں علی بھیجنے والا نبی بھیجنے والا بھی میں علی ہوں وہ جعفر جتوئی کا بیان ہم نے وضاحت کی ہوئی ہے جب وہ صاف یہ کہتے ہیں تو یہ کون نہیں یہ کہے گا کون اس بات کا انکار کرے گا کہ ایسا جملہ بی بی پاک کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف پر فضیلت دینے کو مستلزم ہے کوئی کفر ہے غیر نبی کو نبی پر فضیلت دینا کفر ہے تو میرے بھائی یہ گستاخیاں بھی ہیں اور کفر بھی ہے اچھا اس پر پھر دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ مسائل بدیہ میں سے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ یا تو اسلام کے مسائل میں سے ہیں یا اہل سنت کے یہاں پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے یہ بدیات میں سے ورنہ بتاؤ ایک ہی دلیل کافی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اگر فاطمہ چوری کرتی میں ہاتھ کاٹ دیتا بتاؤ یہ کس کو ظاہر کر رہا ہے اگر حضور کو اختیار نہیں ہے ہے یہ ایمان سے بتانا کس درجے کے کفر کا ارتقاب اس نے کیا ہے سری گستاخیاں ہیں اب اس کے بعد اگرچہ ضرورت نہیں ہے اس کی جہالتوں کی نشاندہی کرنے کی یہ لوگ اصل میں ظلمت قدائے یورپ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ لوگ حق اور ثواب کو نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں ان لوگوں کا صرف یہی کام ہے باہر رہنا اور پیسہ کمانا اور ان یہ چیزیں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو صحیح عطا فرماتا ہے جو جوہد کثیر کرتے ہیں محنت شاقہ کرتے ہیں یہ لوگ بھول کر کتاب نہیں دیکھتے اور جو ذہن میں آیا ٹٹو چھوڑ دیا اب اس نے بی بی پاک کے متعلق جو گستاخی کی ہے اور وہ ایک گجرات کا مولوی ہے اس نے بھی کی ہے کہ بی بی پاک نے جو مطالبہ کیا یہ مسئلہ اجتہادی ہے ہی نہیں یہ اجتہاد ہی نہیں تھا یہ اجتہادی مسئلہ ہی نہیں ہے پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں کہ کس کو اشتہار سمجھتے ہیں اب اس سلسلے میں ادھر دیکھو اللہ اکبر و کبیرہ جب کوئی آدمی علم کے اندر کلام کرتا ہے کسی مسئلے میں کلام کرتا ہے تو چار صورتیں بنتی ہیں اگر ہم کہیں کہ اجتہاد سے کلام اس نے نہیں کیا اور یہ مسئلہ اجتہادی نہیں ہے تو چار صورتیں بنے گی کلام کرنے کی کہ یا تو وہ سرکش متکبر ہے جس کو مختال کہا جاتا ہے وہ کلام کرے گا اس کا مبنا اس کا سبب اس کا تکبر اور سرکشی ہے کچھ نہیں سمجھتا چل محال ہے بی بی پاک تو بے مثال شخصیت ہیں اپنے لحاظ سے لیکن کسی مسلمان سے اس بات کی توقع نہیں ہو سکتی کہ اسلام میں دین میں ایسے تکبر اور سرکشی اور تغیانی کے ساتھ کلام کر دیں اگر کرے گا تو قریب بکفر ہوگا اگر شریعت کو کچھ نہیں سمجھتا تو کافر ہو جائے گا ذہن میں رکھنا دوسری صورت بنتی ہے کہ جہالت کی وجہ سے کلام کر رہا ہے سرکشی نہیں جہل ہے اس کا بھی بی بی پاک کیا کسی مجتہد سے امکان نہیں ہو سکتا کسی صحیح عالم دین سے امکان نہیں کہ وہ کلام کرے جاہلانہ کسی شرح کے مسئلے کے اندر بات سمجھ نہیں آ رہی تیسری صورت یہ بنتی ہے تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ اس مسئلے میں کسی سے پوچھ کر کلام کرے پتا خود کو نہیں خود لا علم ہے دوسرے سے پوچھا جس طرح سنا اسی طرح آگے بیان کر دیا بات نہیں سمجھے یہ بھی بی بی پاک سے ممکن نہیں کہ وہ پوچھتی رہی ہوں ایک طرف تو یہ کیا کیا ان کے فضائل کریمہ بیان کرتے ہیں دوسری طرف یہ کہنا کہ ان کو اتنا پتہ ہی نہیں تھا وہ دوسروں سے پوچھ کر مسئلہ بتا رہی تھی اور اس میں کلام کر رہی تھی میری بات نہیں سمجھے چوتھا یہ ہے کہ مسئلہ ہی ضروریات دین اور بدیہیات میں سے ہو جس کے اندر عام مومن عالم غیر عالم سب برابر ہوتے ہیں یہ بھی یہاں پر ممکن نہیں کیوں کہ یہ مسئلہ بدیہیات میں سے نہیں تھا بعد میں بنا ہے اس وقت بدیہیات میں سے نہیں تھا ضروریات دین میں سے نہیں تھا بیٹی کا باپ کا وارث ہونا اور قرآن مجید کی جو آیت ہے وراثت توریف کی اس آیت کریمہ معنی اور مدلول کا اتنا عام اور ظاہر ہو جانا کہ ضروریات سے بن چکا ہو یہ بھی نہیں تھا ورنہ آگے سے اختلاف سے مانا دارد جب صدیق اکبر پاک کی طرف سے اختلاف اٹھا تو ضروریات اور بدیات سے ہوتا تو اختلاف کیوں ہوتا ضروریات اور بدیات میں اختلاف نہیں ہوتا یہ سب جانتے ہیں جہل ہوگا جو اس میں توقف کرے گا بات نہیں سمجھ جائے جی بھائی میرے جب یہ چاروں صورتیں نہیں ہیں تو لازمن بات ہے کہ بی بی پاک کا وہ اقدام مجتہدانہ تھا اشتہار سے خالی نہیں تھا اب اس پر عرفان شاہ کی جو ہے وہ علمی قلعی کھولتا ہوں میں حضرت نے کہا اشتہاد تو ہوتا ہے کتاب سنت اجماع کے بعد جو قیاس ہوتا ہے وہ اشتہاد ہوتا ہے افسوس اتنا تمیز نہیں ہے کہ اشتہاد اور قیاس میں مساوات کر رہا ہے نسبت تصاویر بنا رہا ہے جبکہ عموم خصوص مطلق ہے ان میں تمیز ہی نہیں ہے تمہیں اشتہاد دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک معنی اس کا ہے قیاس کے مساوی دوسرا معنی ہے اس کا عام ہے وہ یہ یہ موضوع فقیہ ہے کم از کم کچھ پڑھ تو لیتے یہ ہے الذي عليه الاصوليون ان الاجتهاد اعم من القياس اجتهاد قياس سے عام ہے فالاجتهاد يكون في امر ليس في نص باثبات الحكم له لوجود العله لوجود عله الاصل فيه وهذا هو القياس ويكون الاجتهاد ايضا في اثبات النصوص بمعرفه درجاتها من حيث القبول والرد بے معرفت دلالات تلک النصوص یہ بھی اشتہاد ہے بے معرفت دلالات تلک النصوص وہ تمہیں تمیز نہیں ہے اس آجت کریمہ کی دلالت کے اندر تو سارا مسئلہ ہے کہ یہ عام ہے یا خاص تاجدار گولڈا نے بھی یہ رکھا تمام اصولی جین یہی لکھ رہے ہیں کہ وہ آیت کریمہ جو تھی وہ آیت کریمہ جس جس کے اندر جو ہے وہ اولاد کی وسیعت جو ہے وراثت جو ہے اس کے مسئلے کو بیان کیا گیا ہے تو وہ عام ہے یا خاص ہے اس کی دلالت کے اندر یہ اختلاف ہے جب دلالت جو ہے اس کے اندر ابہام تھا تو طیبہ پاک نے سمجھا کہ یہ عام اور حضرت صدیق اکبر نے یہ جانا کہ یہ مخصوص ہے عام نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم سے خارج ہیں کیا یہ فت الباری وغیرہ حدیث کی شروحات جو ہیں اور علماء کے اس مسئلے پر کلام وہ موجود نہیں ہے انہوں نے صاف لکھا اب جب امو تخصیص اور تعمیم تخصیص اور تعمیم ہے کہ یہ دلالت عام ہے اس کی یا خاص ہے تو تخصیص اور تعمیم جاننا یہ کس کا کام ہے مشتحد کا کام ہے اور کیا ہے اس کو اشتہادی کہتے ہیں یہ نتھو کھارا کا کام ہے کیا لہذا سیدہ طیبہ پاک کا یہ مشتحدانہ اقدام تھا کہ وہ اس کو عام سمجھ رہی ہیں اور سیدنا صدیق اکبر کے پاس مخصص تھا وہ خاص سمجھ رہے ہیں تو حضرت صدیق اکبر اس کی دلالت خاص سمجھتے ہیں اور سیدہ دلالت عام سمجھتی ہیں تو دونوں کا اجتہاد مختلف ہونا ہی تھا معلوم ہوا یہ مجتہدانہ اقدام تھا اب اگر میرے بھائی کوئی کہے اجتہاد نہیں تھا تو پھر وہی چار صورتوں میں سے کوئی صورت بنے گی یا تو بی بی پاک نے پوچھ کر ایسا کیا یا نعوذ باللہ من ذالک جہالت کے ساتھ نعوذ باللہ قدم اٹھایا کوئی علم نہیں تھا اور اٹھا ایسے بیان فرما دیا شریعت میں دخل دے دیا یہ حرام ہے اور بی بی پاک سے اس کی توقع ہی رکھنا ہے جیسے جائز ہی نہیں ہے کہ بی بی پاک جیسے پاک لوگ جو ہیں وہ شریعت کے اندر نوز بلّہ جہارت کے ساتھ کلام کریں یہ کیسے ممکن ہے اور سرکشی تغیان تکبر اناد وہ بھی ممکن نہیں ہے وہاں پر محال ہے جب ممکن نہیں تو کیسی عجیب بات ہے اب جب اشتہاد کی نفی کرو گے تو ان صورتوں میں سے کوئی صورت بنے گی اور یہ گستاخی ہے جو صورت بھی بناؤ گے گستاخی ہے معلوم ہوا ان لوگوں نے بی بی پاک کی الٹا گستاخیاں کی ہیں اور جو آدمی شریعت سے آگے قدم رکھتا ہے اس کا یہی نتیجہ ہوتا ہے اسی وجہ سے اللہ فرما تو اللہ تغلوفی دین حکم اپنے دین کے اندر غلوم مت کرو جو آئمہ سے بڑھ کر آگے چلنا چاہتے ہیں اس کا یہی ان کا یہی نتیجہ انجام ہوتا ہے پھر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم بیال السلام اشتہاد کب کرتے ہیں پھر آگے اپنی تفریحات بٹھاتا رہا اور اپنے احکام اس پر مرتب کرتا رہا کہ جناب اگر کہتے ہیں کہ اب وہ اشتہاد کرتے تھے اور پھر یہ مستشرقین کے اعتراضات آ جائیں گے فلاں نہ تمہیں مستشرقین کا پتا ہے نہ تمہیں جناب کوئی اعتراض کا پتہ ہے نہ کسی جواب کا پتہ ہے ایسے اٹھ کر شروع ہو جاتے ہو یار تمہیں پتا نہیں ہے کہ ہمارے علماء تم خود ہی تو کہہ رہے ہو قول مختار اب دیکھو میں اجتہاد انبیاء کے متعلق ویسے تو نیٹ پر کھولیں تو ایک سو بتیس کتابیں ہیں جن کے اندر یہ مسئلہ بیان ہوا ہے ایک سو بتیس کتابیں چاروں مذاہب کی یہ نہیں ہے کہ خالی حنفی ہے سب سے بڑا حوالہ یہاں سے دے رہا ہوں امام نووی شافعی شرح مسلم میں فرماتے ہیں باب السواک حدیث مسواک کے متعلق آپ علیہ اللہ السلام نے جو فرمایا لولا ان اشق علی امتی لا امر تو ہوم بس عند کل دکل کہ اگر اپنی امت پر یہ مشقت کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم فرماتا ارشاد فرماتا اب اس حدیث کے تحت آپ فرماتے ہیں وفی ہے دلیل جواز علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیما لم یرد فی ہے من اللہ تعالی اللہ تعالی کی طرف سے جو جس جس مسئلے میں نس نہ ہو واحد نہ ہو اس مسئلے کے اندر آپ علیہ السلام کا اجتہاد فرمانا مذہب و اکثر الفقہ صحاب الاصول وہ صحیح المختار یہ کیا ہے تو کیا کہہ رہا ہے یہ کیا ہے امبیا علیہ السلام اشتہاد فرماتے ہیں اور اشتہاد فضیلت ہے جس سے امبیا محروم نہیں ہوتے اشتہاد فضیلت ہے اور اس پر اتنے دلائل ہیں کہ پوری کتاب مرتب ہو سکتی ہے اور کتابیں ہیں بھی صحیح اس موضوع پر تو یہ کیا ہے اکثر الفقا مذہب و اکثر الفقا اکثر فقہ کا مذہب یہی ہے اور اکثر فقہ سے مراد پتہ کون ہے یہ چار یا اکرام یہ نہ سمجھنا نیچے والے متاثرین یہ امام اعظم کا مذہب ہے امام شافی کا مذہب ہے امام مالک کا مذہب ہے امام جتنے امام مشتحدین ہیں ان کا مذہب ہے یہ وہ صحیح المختار صحیح مختار یہی ہے اب یہ آ گئی توزی تلوی یہ توزی تلوی ہے ہاں؟ درسیات کی کتاب ہے یار یہ تو درسیات کی کتاب ہے اس کی دوسری جو جو ہے اس کے اندر چار سو اکیانوے پر پوری فصل ہے فصل فل وہ یہ وہ ظاہر پھر واحد ظاہری کی تین قسمیں بیان فرمائی اس کے بعد فرماتے ہیں وہ امل باطن فما یونال یہ والے اشتہار یہ نبی علیہ السلام اپنے اشتہاد کے ذریعے اور قیاس کے ذریعے اپنی رائے کے ذریعے جو حکم معلوم فرماتے ہیں وہ واحد بات نہیں ہے اور اسی میں وہ جواب دے گئے اشارہ کر گئے اور مزید وضاحت آ گیا ہے اشارہ کر گئے کہ قرآن تو فرماتا ہے ماجن انل ہوا انا تو وہ فرماتے ہیں یہ بھی واہج ہے لیکن یہ بات نہیں ہے بولتے نہیں اسی وجہ سے نبی علیہ السلام جب اشتہاد فرماتے ہیں اگرچہ احتمال ہے دوسرا لیکن برقرار نہیں رکھے جا سکتے یہ عقیدہ ہے تب بھی ہوتی اسی وجہ سے جب نبی علیہ السلام ارشاد فرما دیں گے اشتہاد کے ساتھ تو وحج کی طرح رسول کا حکم قطعی ہو جائے گا ہاں جی کیونکہ اس پر مہر لگ گئی اقرار باری تعالی کی اقرار باری تعالی کی مہر لگ گئی تو قطعی ہو گیا یہ صاف ہے مختار ہو یا آگے ساری وضاحت کے ساتھ وہ ذکر فرما رہے ہیں اس کے بعد وہ یار عجیب بات ہے وہ شامی شریف نہیں دیکھی ان لوگوں نے پتہ نہیں کون سے مفتی ہیں اور کون سے عالم ہیں کیا پڑھتے ہیں کیا پڑھاتے ہیں یہ کیا ہے مقدمہ ہے مقدمہ ہے شامی شریف کا لفظ فقہ کی بات جو شروع میں کی ہے اس کے تحت فرما رہے ہیں کالف بہر وقت الفی علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحاصل عن اجتہاد حال سما فکن کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم جو اجتہاد سے حاصل ہو اس کو فقہ کہنا ہے کہ نہیں کہنا اس میں اختلاف ہے باہر الرائق کا حوالہ دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ فقہ کہنے میں اختلاف ہے اجتہاد تو اتفاقی ہے اتنا ہی پتا نہیں ہے یار سوڑے اس بات کو پتا نہیں یہ کیا پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ درسی کتابیں ہیں اب مسلم ثبوت ہے مسلم ثبوت ہے مسلم ثبوت میں پوری فصل ہے مسئلہ ججوز صحاب سلام الاحکام پھر حنفیوں کا اور اکثر کا جو قول پسندیدہ مختار پیش کیا وہ وہی اجتہاد والا ہے یہ مسلم و ثبوت ما فوات الرحمود یہ ہے اور چھوڑو یار یہ بچے پڑھتے ہیں یار بچے اصول الشاشی میں اصول الشاشی سے بتاتا ہوں شیخ الاسلام تو پتہ نہیں کیا کیا لقب چڑھاتے ہیں اور حال یہ ہے اصول الشاشی کا پتہ نہیں ایمان سے میں کہتا ہوں میں تو صرف مختصر تعاقب کر رہا ہوں اگر تفصیل سے تعاقب کروں اوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہاں سیلاب سیلاب چلا دوں سیلاب یہ دیکھو قیاس کی بات ہے اصول و شاشی کی قیاس کی بات ہے یہ دیکھو یہ کیا یہ عام مسئلہ نہیں ہے تم میں انما یو کون کاون علتن بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالاجتهاد وبالاستنباط فمثال العلة المعلومة بالكتاب كثرة الطواف فإنها جعلت علة لسقوط الحرج في الاستيذان في قوله تعالى ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض ثم أسقط رسول الله عليه الصلاة والسلام ہاراجا نجاست سور الحرت بے حکم حاض علت فقال علیہ السلام الحرت الست بے ناجسا فنحا منت طوافین علیہ کمبت طوافات یہ کیا ہے یہ سیان کی متب... سیاستا کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلاط و تسلیم نے فرمایا کہ بلی جو ہے اور اس طرح کے گھریلو جانور جو گھر میں گھومتے رہتے ہیں چکر لگاتے رہتے ہیں اور چکر لگانے کی وجہ سے گھومتے رہنے کی وجہ سے ان سے اشیاء کو بچانا جو ہے وہ بہت مشکل ہے تو آپ علیہ السلام السلام نے فرمایا کہ ان کا جو جھوٹا ہے بلی کا وہ پاک ہے پلید نہیں ہے تمہارے لیے اب دلی آپ آپ علیہ السلام السلام نے یہ حکم قرآن مجید سے علت نکال کر علت ظاہر فرما کر اور آپ نے یہ حکم یہ حکم جو ہے وہ اپنے اجتہاد سے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا قرآن مجید میں یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو غلام لوڈیاں تمہارے گھروں میں آتے ہیں تو ان سے پردہ جو ہے وہ تمہیں ضروری نہیں لا لئی جناحن بعدہن طوافون علیکم وہ تم تمہارے پاس گھر میں خدمت کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں چکر کھاتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا ان کا آنا جانا تمہارے لیے جو ہے وہ کوئی حرج نہیں رکھتا لہذا ان سے پردہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ علیہ السلام نے یہی علت نکالی طواف والی چکر لگانے والی اور نکال کر ارشاد فرمایا کہ بلی اور بلی کو قیاس فرمایا یہ اشتہاد ہے اتنا تمیز نہیں ہے اتنا تمیز نہیں ہے آپ علیہ السلام نے اشتہاد کر کے فرمایا فرمایا یہ جی، بلی جو ہے تم یہ انہی میں سے ہے میں سے ہے تو یار کم از کم کم از کم اصول شاشی پڑھ لیتے یار یہ دیکھ لو سامنے یہ سفر نمبر اٹھاسی پرانا چھاپا جو ہے اس سے میں بیان کر رہا ہوں یہ حال ہے ان لوگوں کا کہ جن کے نام کے ساتھ القاب اتنے لگتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں نام کون سا ہے اب میرے بھائیو ثابت ہوا کہ امبیا علیہ السلام اشتہاد فرماتے ہیں باقی تفصیلات وہ ہمارے رسالہ مسئلہ خطا کے اندر موجود ہے باقی تفصیلات اس میں ہم نے اس کا دعویٰ یہ توڑنا تھا ہے ہاں جی تو وہ ہم نے توڑ دیا الحمد للہ باقی رہا اس کا بی بی پاک کے متعلق یہ کہنا کہ یہ قیاس یہ قیاس قیاس ہوتا ہے اس کا چوتھا درجہ ہے <laughs> اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اجتہاد جو ہے وہ قیاس کے مساوی نہیں ہے وہ نسبت عموم خوش مطلق والے بیان کر دی ہے اور بات اور اس کا علمی حال یہ ہے ابو جال ہے نا اس کا نام ہے عامر بن ہشام ہشام کو پڑھ رہا ہے عامر بن ہشام کیا بات سفید داڑھی شریف داڑھی ہو گئی سفید داڑھی ہو گئی اور اتنا پتا نہیں ہے کہ لفظ شام ہے کہ حشام شام ہے پھر اگلا اعتراض کیا کہ اگر ہم اجتہاد کا دعویٰ کرتے ہیں بی بی پاک کے متعلق تو فیلو سپورٹ کس کو کرے گا یہ تو رافضیوں کو سپورٹ کرے گا کیا بات کیوں رافضیوں کو سپورٹ کرے گا کہ جب آپ کہیں گے کہ بی بی پاک نے اجتہاد کیا تو پھر اس کا مطلب ہے وہ مستحدہ تھی تو جو رافضی حضرات ہیں یہ انہی کا قول لیتے ہیں تو مستحد کی اتباع کرنے والا جو ہے اس کو بھی گمراہ پھر نہیں کہہ سکتے فاسق غلط نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے پھر پھر تو تو وہ صحیح ہو گئے میں اس سے میں پوچھتا ہوں بتاؤ تیری بات مان لی نہیں کہتے نہیں کہتے مشتحد نہیں کہتے بغیر اشتہاد کے بی بی پاک نے یہ کام کیا مطالبہ فرمایا بتا جو بی بی پاک نے بغیر اجتہاد کے یہ مطالبہ کیا ان کا یہ اقدام تیرے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہے صحیح ہے یا غلط ہے غلط ہے تو بی بی پاک کی طرف غلط کی نسبت کرتا ہے دوسروں کو تو کافر کہہ رہا ہے اگر صحیح ہے تو پھر صحیح میں رافضی اگر کہیں کہ ہم بھی بغیر اجتہاد مانے ہم بھی صحیح کہتے ہیں بی بی پاک کے موقف کو آپ جواب دے کیا کرے گا رافضیوں کو تو پھر بھی تائید مل گئی فیلو تو ہو گیا سپورٹ ہو گئی دو لفظ انگلش کے جانے تھے بس یہی جانا تھا تم نے سمجھا بس اسی سے سارا کچھ ہو جائے گا فیلو اور سپورٹ تھے یہ فیلو سپورٹ نہیں چلتا یہ شریعت ہے ہاں تم انگلش کے لفظ بولتے ہو ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے اس کے دو چار لفظ استعمال کرتے ہو اور تم پتہ نہیں کہاں پر پہنچ جاتے ہو جو ایسی باتوں پر فخر کرتا ہے وہ علم سے ہمیشہ معروم رہتا ہے عالم وہی ہے جس کو رسول پاک کی شریعت کی خدمت پر فخر ہو جو انگلش پر فخر کرتا ہے وہ علماء میں سے نہیں ہو سکتا اس کے اندر منافقت کا شعبہ ہے فخر کرو رسول اکرم کی غلامی پہ کرو اللہ فرماتا عزت علی اللہ جمیا ولی اللہ عزت والے رسول ہی ولی المؤمنین اور یہ جتنا پروفیسر طبقہ اور یہ مغربی طبقہ ان کو یہی بربادی لے ڈوبی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ عزت جو ہے وہ ان القاب میں ہے جو منحوس القاب یورپ کی طرف سے آئے کسی کو ڈاکٹر کی پوچھل دم لگ گئی کسی کو دکتور کی لگ گئی کسی کو سکالر کی لگ گئی کسی کو ماسٹر کی لگ گئی وہ کچھ تو حیا کرو یہ پوچھ یہ دم یہ پوچھل جو ہے یہ تو ہندو کے ساتھ بھی لگتی ہے سکھ کے ساتھ بھی لگتی ہے کنجر کے ساتھ بھی لگتی ہے بغیرتوں کے ساتھ بھی لگتی ہے یہودی کے ساتھ بھی لگتی ہے چوڑے کے ساتھ بھی لگتی ہے ارے بے تمیز یہ کون سی تمیز والی بات ہے اور ہمارے جو ایسے القاب ہیں اسلام کے الحمدللہ وہ کسی فاسق کے ساتھ بھی نہیں لگ سکتے اسی وجہ سے حضور نے فرمایا لا تقول للمنافق یا مولانا فانه یکن مولاکم فقد اسقطتم ربکم کسی منافق کو مولانا نہ کہو کتاب رضویہ ہی پڑھ لیتے کتنے مقام پر اعلی حضرت نے یہ لکھا ہے میں کسی منافع کو مولا نہ کہو اگر وہ تمہارا مولا ہو گیا تو تم نے اپنے خدا کو ناراض کر دیا اسلام میں تمیز ہے اسلام سے باہر تمیز نہیں ہے اسلام نور ہے باقی طرف ظلمت ہے ظلمت میں تمیز نہیں ہوتی نور میں تمیز ہوتی ہے رو عالم ہونے کو تو میرے دوستو یہ چند باتیں چند باتیں ایسی تھیں جن پر مواخذہ اور گرفت کرنا اور تعاقب کرنا انتہائی ضروری تھا اور لوگوں کو خبردار کرنا انتہائی ضروری تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان اس کو سننے کے بعد وہ فرض سمجھے گا توبہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اب اس کا مبنا اور وجہ کیا ہے خدا جانے اناد ہے تعصب ہے حسد ہے یا جہالت ہے یہ خدا بہتر جانے ایک آخر میں اللہ اکبر و کبیرہ ایک عربی کا مقولہ ہے فرا من المطر تحت المیزاب بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا کس سے بھاگا فرا من المطر فرم تحت المیزاب اب عرفان شاہ کا حال دیکھنا ادھر کہہ رہا ہے کہ بی بی پاک کی طرف خطا کی نسبت کرنے والا کافر ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہے اور حکم برابر رسول اکرم کے بتا دیا سارا پتہ نہیں کیا کچھ اس نے کیا ایسے ہے آؤ آؤ اس کے کلام سے میں دکھاتا ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ نبیوں کے دو دور ہوتے ہیں سب سوا لاکھ نبیوں کی بات کر رہا ہے نبیوں کے دو دور ہوتے ہیں ایک تعلیمی ایک تبلیغی تعلیمی کا مطلب یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے اللہ تعالی ان کی تعلیم و تربیت فرما رہا ہوتا ہے ایک وہ دور ہے ایک ہے لوگوں کو تبلیغ کرنے کا دور تو تبلیغی دور بعد میں ہوتا ہے اور تعلیمی دور پہلے ہوتا ہے کہتا ہے جتنی خطا وغیرہ کی باتیں گواہ یہ خود اس کے لفظ ہیں گواہ آسا وغیرہ کے لفظ استعمال کیے یہ جتنی ہے یہ جتنے الفاظ ہیں خطا وغیرہ کے یہ ہیں تعلیمی دور کے ساتھ متعلق یہ تعلیمی دور کے متعلق ہیں تبلیغی دور سے متعلق نہیں ہے تو میں پوچھتا ہوں تم نے تو صاف نبیوں کی طرف خطا وغیرہ غوایت معصیت کے الفاظ پڑھ کر نسبت کر دی لیکن فرق اتنا کیا کہ تم نے کہا اعلان نبوت سے پہلے ان کی طرف ایسی باتوں کی نسبت کر سکتے ہیں تو مجھے بتا تو صحیح تم نے تو سوا لاکھ نبیوں کی طرف خطا وغیرہ ہر چیز کی نسبت کو جیز سمجھا یہ ہے تمہارے تعصب اور اناد کی نحوست جو تیرے اندر ایک پڑا ہوا تھا کہ میں میں میں اور خالق کا پتہ نہیں تھا کہ وہ میں میں کو کتنا ناپسند کرتا ہے یہ نظام اندھا ہے یہ قانون اندھا ہے یہ عوام اندھی ہے یہ لوگ اندھے ہیں تو بیٹھا ہوا ہے ورنہ یہ توہین رسالت کا کیس تم پر بنتا ہے اور پھر پھر جس چیز کو تو کہہ رہا ہے کہ امبیا علیہ السلام کی طرف نسبت خطا کی جو ہے وہ تعلیمی دور میں وہ کرنا جائز ہے اور جو کی گئی ہے وہ معمول ہی اس دور پر ہے تو یہ یہ تیری بات اتنا ہی قابل گرفت پھر بنتی جتنا تو نے کسی اور کے بات کو قابل گرفت جانا یہ اتنا ہی قابل گرفت بنتی ہے لیکن کیا کریں نظام اندھا ہے انگریزی ہے نظام اندھا ہے انگریزی ہے لوگ اندھے ہیں ظلمت کا دائے یورپ یونیورسٹی سے فیض یافتہ لوگ ہیں تو نور سے خالی ہیں شکر پڑو آزادی سے پھرتے ہو بات ٹھیک ہے اگر اسلامی دور ہوتا تو تمہیں بتاتے تم نے کیا کہا ہے یہ لوگ سن لیں سیدہ کی طرف جو خطا کی نسبت اجتہادی کی جائز نہیں سمجھتا تھا وہ سوا لاکھ نبیوں کی طرف چالیس سال تک نسبت کو جائز سمجھ رہا ہے ہر طرح کی نسبت کو گواہ کے لفظ بھی بول رہا ہے جس کا مطلب مادہ کیا ہے روایت آسا معصیت ہے تو وہ کہتا ہے ان سب کی نسبت ہو سکتی ہے لیکن تعلیمی دور میں یہ کیا تماشا ہے انہی الفاظ پر میں اختتام کرتا ہوں ہمارا کام تھا خبردار کرنا اللہ جل شان و قبول فرمائے